قاب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں نماز کے بعد پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا کہنے والا محروم و نامراد نہیں رہتا ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ کہے تینتیس بار الحمد کہے اور چونتیس بار اللہ اکبر کہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو بارہ یہ حدیث صحیح ہے